يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم یہ جو حل ادلکم حل ادلکم کا سیغہ ہے یہ بنیادی طور پہ جس معنی کے لیے آتا ہے سیغے سے مراد سیغہ نہیں ہے بلکہ تعبیر جو عربی زبان میں ہے جہاں سامنے والا شخص کسی شے کی تلاش میں ہو اور اس شے کو نہ پا سک رہا ہو تو آپ بتاتے ہیں حل ادلک تو حل عدلہ حل عدلو میں یہ بات ملحوظ ہے اور مقدر ہے کہ سامنے والا اس شے کی تلاش میں ہے بات واضح ہے کہ نہیں یعنی آپ ویسے نہیں کہیں گے کوئی شخص کسی شے کو نہیں چاہتا آپ کہیں حل عدلک تو وہاں حل عدلک نہیں کہا جا سکتا حل عدلک اسی وقت کہا جائے گا اذا كان الرجل يبحث عن شيء ما ولكنه لا يجده فانت تدله الُو علیہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی رہنمائی اس طرف کر دیتے ہیں کہتے ہیں حل الع کا تو اس لفظ کے اندر یہ مفہوم ہے جیسے علماء نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عد الکم اعلیٰ تجارت ان تنجی کمن عذابن علیم تو ہر شخص اصل میں دکھ سے دور ہونے کے لیے اور سکھ کی تلاش میں محنت کر رہا ہے یعنی یہ بنیادی ہر انسان کی محنت کا بنیادی محرک بنیادی موٹو عذاب علیم سے نجات ہے بات ہے کہ نہیں تو پھر لیکن عذاب علیم سے نجات انہیں مل نہیں رہی وہ ہو سکتا ہے دنیا میں ڈھونڈے وہ ہو سکتا ہے مال میں ڈھونڈیں وہ ہو سکتا ہے شہرت میں ڈھونڈے وہ ہو سکتا ہے کسی اور شے میں ڈھونڈیں لیکن وہاں پہنچ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ جو ٹورمنٹ ہے اور جو عذاب ہے اس سے نجات نہیں حاصل ہو رہی تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حل الق اسی طرح آپ دیکھیں سورہ عراف میں جیسے سورہ عراف میں سورہ عراف میں سورہ تحم حل ادال اعلیٰ شجرت الخلدی و ملک اللہ سورہ توحہ میں تو وہاں بھی آپ دیکھیے گویا اس میں اشارہ کیا ہے حل ادُلو کا کل دی و ملک اللہ ابلا گویا یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے اچھا، جی۔ ہاں نہیں بالکل ایسا ہی ہے وہ اطلاق اس لحاظ سے ہے کہ یعنی انسان عذاب علیم یعنی دکھ اور علم سے نجات چاہتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ بنیادی دکھ اور علم اس دنیا میں جو پایا جاتا ہے اس سے مجھے نجات حاصل کرنی ہے اور اس اس طریقے سے کرنی ہے ہاں دین آ کر دنیاوی دکھ اور علم سے بھی نجات کا یہی طریقہ بتاتا ہے اور فرمایا کہ اگر تم نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو آنے والا ایک ابدی دکھ اور علم ہے لیکن اس سے کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ انسان بنیادی طور پہ جس شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تکلیف ہے جیسے امام غزالی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں ہر انسان کی کوشش کیا ہے لذت سعادت کا حصول دکھ اور درد اور تکلیف اور علم سے نجات جس کو آپ فقی اصطلاح میں کہیں گے جلب المسلحہ دفع المدرہ وہ سب ایک ہی بات ہے جلب المسلحہ کیا ہے اور دفع ال کون سی شے اولا ہے دفع المدرہ اولا ہے یا جلب المسلحہ جلب مصلحت اولا ہے دفع مذرہ سے دفع مذرہ اولا ہے یعنی اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس تکلیف کو پہلے دور کیا جائے گا وہ ایک ہی بات ہے یعنی جلب المنفعات کا ہو یا مسلحت کا ہو ایک ہی بات ہے یا اس میں اور دوسری جگہ کیا ہے مذرہ تو پہلے مذرہ دور کریں گے جس لیے ہم کہتے ہیں پہلے تخلیہ ہے پھر تحلیہ تصور بھی اسی پہ کھڑا ہوا ہے اور تخلیہ سمت تحلیہ تخلیہ کیا ہے نہیں تخلیہ ہے ہاں خالی کرنا یعنی اپنے نفس کو خالی کرنا اخلاق ضمیمہ سے اور پھر آرنامنٹیشن تخلیہ کیا آرنامنٹیشن اس کو مزین کرنا اخلاق حسنہ سے تو کہتے ہیں تخلیق قبل تحلیہ اس لیے یعنی اب یہ بات سے بعد کنویں میں پانی گر جائے مری ہوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ فکر میں کیا ہے پانی نکالنا نہیں ہے پہلے اس گندگی کو نکالنا ہے مگر آپ پانی نکالتے چلے جائیں نکالتے چلے جائیں جب تک وہ مصدر نجاست اندر موجود رہے گا کنواں کبھی پاک نہیں ہوگا اور یہی صوفیہ بھی مثال دیتے ہیں دیکھو فکر میں بھی یہی مسئلہ ہے ہم نے بھی یہی بتایا تخلیہ یعنی اگر دل میں حب دنیا ہے مثلا تو وہ گویا ایک مرا ہوا نعوذ باللہ کتا ہے جو پانی کنویں اس کے اندر تم عطر ڈالتے رہو اس میں روح افزا کی بوتل <laughs> مرضی کرو وہ سب وہاں جا کے نجس ہو جائے گی تو تخلیہ قبل تحلیہ اس لیے اسی طرح دفع المدرہ کہتے ہیں دفع المدرتی اولا من جلب مصلاحتی تو یہ تینوں آپ کہیں یعنی جو ہمارے ٹریڈیشنل سائنسز ہیں بنیادی طور پر علم الکلام اس میں بھی تخلیہ پہلے عقائد فاصلہ نکالنا اور اس کے بعد جو تصوف ہے اس میں بھی یہی ہے فقہ کی بھی تعلیم یہی ہے یہی کورسز ہیں نا تین بنیادی طور پر جیسے ہم کہتے ہیں روایتی علوم تو روایتی علوم سے مراد یہ تین علم ہے علم الحدیث روایتی علم ہے لیکن بنیادی طور پہ روایت یہ تین ہے کیونکہ فقہ کے تابع علم الحدیث ہے سمجھا رہی تو بنیادی روایت کیا علم الکلام یعنی عقیدہ علم فقہ جس میں اصول الفق فق اور پھر اس کے ذیل میں حدیث اور روایت حدیث کیونکہ اس کا بنیادی کام بھی استمباد ہے نا وہ اس کے تفسیر بھی اور سب اور تیسرا علم کیا ہے علم تصوف تو ہر ایک میں کیا ہے دف دفعۃ اولا من جلب المصلحہ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ وہاں جب آیا سورہ آرا توحہ میں کہ حل عد کا اعلیٰ شجرت الخل دی و ملک اللہ ابلا تو وہاں سے پتہ کیا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام گویا اپنی فطرت کے اعتبار سے جو اللہ نے بنائی ہے یعنی انسان وہ ہمیشگی چاہتا ہے یعنی حل عدال شجورت خلد کیونکہ جس شے کا لالچ دیا جائے گا جب تک اس کی چاہت اندر سے موجود نہیں ہے تو لالچ کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو حل کا ہے یعنی کا ان الابدی تب ہسلدی ول کل فن هذه شجرا وسطول خالدن و سطک ٹھیک ہے اس طرح شیطان نے کہا اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ دیکھیں سورہ فاتر یا صبح میں قل حل قل حل رجل الکم آلہ رجول تم کل و مزکن لفی خلق جدید کہہ رہے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو تمہیں بتاتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو خلق جدید میں یہاں طلب کیا ہے یہاں تعجب ہے کیونکہ انسان ہر قابل تعجب بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہتے ہیں تمہیں ایک قابل تعجب بات بتاؤں سب کہیں گے ہاں ضرور بتاؤ کیونکہ قابل تعجب بات کی طلب تعجب کی طلب انسان کے اندر موجود ہے تو یہ سیگا اختیار کیا کہ دیکھو ایک آدمی ہے جو ایسی بات کہتا ہے جو نہایت قابل تعجب ہے وہ یہ ہے کہ تم زمین میں ٹکڑے ٹکڑے اور گھل مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے حل نہ دلو کا اعلیٰ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو یہ اسلوب ہے یعنی آپ دیکھیں صرف اس اسلوب کے اندر آپ انسانی شخصیت کو نکال سکتے ہیں کہ انسانی شخصیت کے اندر کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اور عذاب علیم سے نجات حاصل کرنا ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے ہر انسان اسی کے لیے محنت کرتا ہے ہاں طریقہ ہو سکتا ہے اس کا خطا ہو وہ جس شے میں عذاب علیم سے نجات دیکھ رہا ہو وہی شے بین ہی بین ہی عذاب علیم ہو یہ ممکن ہے لیکن کبھی بھی وہ عذاب علیم کو ٹارگٹ کر کے اس کا حصول نہیں چاہے گا کہ میں کوشش دنیا میں کر رہا ہوں عذاب علیم کے لیے <laughs> ہمیشہ یہ کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں عذاب علیم سے بچنے کے لیے اس لیے علماء کہتے ہیں کئی دفعہ ہم الفاظ سن سن کے تو اس کے اندر مانا مانے ہم عذاب علیم عذاب علیم جب آئیں تو ہمارے ذہن میں ساری باتیں شاید نہ آئیں لیکن عذاب علیم کا مطلب ہے علم دکھ درد جس کو آپ کہتے ہیں اس سے نجات کا طریقہ بتاؤں یہ مراد ہے اسرائیل تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تمہاری یہ طلب برحق ہے اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طلب کو برحق قرار دیا اور یہ بنیادی مقصد تمہارا ہونا چاہیے یہ بھی بات میں مان لیتا ہوں ہاں اس مقصد کے اصول کے لیے جس طریقے پر تم چلے ہو وہ طریقہ وہاں نہیں پہنچائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں بات یا سے یادینہ بنو حل اعلیٰ تجاورت تنجی کم بن علیم پھر بہرحال اس میں سے آپ تجارت میں سے بہت سے مفاہیم نکال سکتے ہیں یعنی انسان جس شے کے بھی بڑے تجارت میں کیا خاصہ کیا ہوتا ہے تجارت کا ہے تجارت کا ایک اور خاصہ ہے لین دین ہوتی ہے اس میں آپ بڑے محبوب کے لیے چھوٹا محبوب قربان کرتے ہیں تجارت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی یعنی آپ نے جو ہے وہ چیز خریدنی ہے تو پیسے دینے پڑیں گے نا اگر آپ کو مستقبل میں پروفٹ کا کوئی ہے تو آپ وہ پیسہ دس روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی فی الحال آپ کو محبوب ہے سمجھا رہی ہے لیکن آپ کیوں اس کو دے رہے ہیں تجارت میں پروفٹ یعنی جیسے آپ نے فرمایا رب ہے نفع کے حصول کے لیے لیکن نفع کے حصول کے لیے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے نفع کو قربان کریں چھوٹے کے لیے ایسا نہیں ہوتا بڑے محبوب کو چھوٹے پہ قربان کریں ایسا نہیں ہوتا چھوٹے محابیب کو یہ جمع آ جاتی ہے چھوٹے محابیب کو بڑے محبوب پر قربان کیا جاتا ہے تو تجارت کے اندر یہ مفہوم ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ دکھ اور درد سے نجات بغیر دکھ اور درد کے ہو سکتی ہے تجارت کے اندر <laughs> سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں دکھ اور درد سے نجات بغیر دکھ اور درد کے نہیں ہو سکتی دیے بغیر یعنی بڑی لذت کے حصول کے لیے بڑے علم سے بچنے کے لیے وقتی آلام حفت الجنت بالمکار بالمکار حدیث میں آیا نا حفت الجنت بالمکار وہ حفت النارو بشہوات جنت گھری ہوئی ہے مکروح چیزوں سے تو گویا جنت اصل میں ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ نہیں ہے درد نہیں ہے علم نہیں ہے اور لذت وہاں سعادت خالصہ اس کا حصول تجارت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور تجارت میں ضروری شے کیا ہے تمہیں کچھ وقتی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اور تجارت میں ایک اور شے کیا ہوتی ہے ربح فوری نہیں ہوتا ربح مستقبل میں ہوتا ہے قربانی کیا ہوتی ہے فوری <laughs> سمجھ آ رہی ہے قربانی کیا ہوتی ہے فوری فوری قربانی دو ایک سال کی انویسٹمنٹ ہے تو شاید ایک سال بعد پروفٹ آ جائے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور یہ ہے الدین آمنو حل ادالکم اعلیٰ تجارت تو تجارت کرنی پڑے گی کل الناس یغدو فبائع نفسه فموبقها او فمعتقها او موبقها تو بائع نفسہ تو اپنے نفس کو قربان تو کرنا پڑے گا تجارت وہ دکھ اور درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو وہ ایک آیت کے اندر یہ ابھی پتہ نہیں کتنے اس میں اور بھی باتیں ہوں گی وہ تو بس یہ تو سطح ہی ہے صرف یعنی یا حل علی من سمجھا کہ نہیں اب آپ دیکھیے اس کے بعد وہ تجارت آ رہی ہے وہ تجارت کیا ہے اور یہ عربی زبان کا اسلوب ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ الامر یعنی ہوتا امر ہے فی مظہری الخبر یعنی یہ امر ہے تو امنون باللہ امر تو نہیں ہے لیکن جواب امر آ رہا ہے جو مجزوم ہے <laughs> ٹھیک ہے کیا فرمایا تو امنون باللہ کے بعد آ رہا ہے یغفر سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو وہ ہے پتہ چلا کہ تو مینو کا مفہوم کیا تھا آ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یعنی تو جیسے کہاں کہا سورہ بقرہ میں وہی خَذْنَا میسا کا بنی اسرا لا الا اللہ بال والدینی احسانا تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میساخ لیا تو ان سے کہا کہ لا تعبدو الا اللہ لیکن وہاں بھی کیا ہے لا تعبدون اس کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے پھر یعنی لا تعبدون ہی لا تعبدو ہی کیوں نہ کہہ دیا کہا کہ اتنی تا اتنا تاکیدی عمر ہے کہ اس پر اس کو سنتے ہی فوراً عمل ہو جانا چاہیے گویا کا گویا کہ وہ عمل شروع ہو چکا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں کیونکہ اصول فقہ میں جیسے کہتے ہیں نا مطلق الامر جو ہے وہ لتراخی ہوتا ہے الامرو میں نے آپ سے کہا یہ کام کرو تو فوریت پر استدلال کچھ لوگوں کے ہاں ہے کچھ کے ہاں نہیں ہے الامر جو ہے وہ لتراخی بھی ہو سکتا ہے بات واضح لیکن جب یہ کہہ دیا تو گویا بتا دیے کہ یہاں تراخی شراخی کوئی نہیں ہے یہاں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے یہاں تو سنتے ہی ایسے عمل ہو جانا چاہیے گویا کہ عمل شروع ہو چکا ہے تم ایمان لا چکے ہو جا رہی ہے کہ نہیں تو منونا اور بعض نے کہا کہ بعض نے کہ چونکہ خطاب اہل ایمان سے تو مینونا کہا کیونکہ وہ کچھ ایمان لا چکے ہیں اور ایمان میں بڑھوتری کا ان سے مطالبہ ہے تو میں اشارہ کیا کہ تم آلریڈی ایمان بھی رکھتے ہو تو فرمایا تم تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے یہ ہے بات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر عذاب علیم سے کوئی نجات نہیں ہے دکھ سے نجات نہیں ہے درد سے نجات نہیں ہے من اعرض عن ذکری فعن لہو معیشتاً ضن کا ونح شروح یوم القیامت آمہ تو اصل سعادت جو ہے نا اگر آپ نکالیں گے اصل سعادت الایمان باللہ ہے اصل السعادہ سمجھا رہی یعنی سعادت کی اصل اور جس کے بغیر سعادت کا حصول ناممکن ہے یعنی ایسی سعادت جس پر نفس راضی ہو جائے وہ سعادت ممکن نہیں ہو سکے گی کیونکہ انسانی بنیا جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اس کا جو طالب ہے وہ اللہ نے ایسے بنایا تو منون اب اللہ و رسولی و تو یہاں علماء نے کہا جیسے امام راضی اب وہ اس کو تھوڑا کلامیانہ اور فلسفیانہ انداز میں دیکھیں گے وہ کہیں جیسے سورہ اثر میں بھی انہوں نے یہ بتایا ولاسری قسر الدینہ عامن و عامل الصول ہاتھی تو کہا کہ انسان کی دو ہی قوتیں ایک قوت علمیہ ہے ایک قوت عملیہ ہے سعادت ان دونوں کے کمال میں ہے قوت علمیہ کا کمال خدا پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے قوت عملیہ کا کمال خدا کے پر ایمان کے تقاضے پر عمل کیے بغیر نہیں بس یہ قوت علمی تو قوت علمی کا عنوان ایمان ہے قوت عملی کا عنوان عمل صالح ہے اور یہاں اس کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے لیے قربانی دینا تو مینون بلّہ ہی و رسول ہی اور رسولی ہی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد واسطہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا ان کے بغیر ایمان مقبول نہیں ہے یعنی جو تعارف انہوں نے کروایا گویا اس میں ایک اور بات بھی ہے اللہ پر وہ ایمان سعادت دے گا جو حقیقی ایمان ہے وہ اس کے رسول کے واسطے کے بغیر ممکن نہیں ہے تو منون اب اللہ و رسول رسولی ہی و تو اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں بھی اموالکم و انفسکم اب آپ دیکھ رہے ہیں جو میں کہا تھا نا تجارت کے اندر مفہوم کیا تھا کہ نجات حاصل نہیں ہو سکتی عذاب علیم سے قربانی دیے بغیر وقتی علم کو بتو جہاد کے اندر مال اور نفس میں بتایا کہ مال اور نفس کی قربانی دے کر عذاب علیم سے نجات ہوتی ہے حالانکہ تمہارا دنیا میں قاعدہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا کہ مال اور نفس کی حفاظت کر کے سعادت حاصل ہوتی ہے سمجھ آتی ہے تو اس پورے تصور کی نفی کی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں میٹیریلسٹک تصور کیا ہوگا سعادت کا مال اور جان کی جتنی حفاظت کی جا سکے یہ کمال ہے یہ سعادت ہے یہ نجات ہے یہی انسان کا کی جنت عرضی ہے جس کو کہتے ہیں الفردوس الارضیہ ارتھلی ہیون ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نہیں ہے اللہ کو مان کے اس کے لیے جان اور مال لٹا دینا سعادت ہے جس کے نتیجے میں ابدی عذاب علیم سے نجات حاصل ہوگی اور ابدی سعادت کا حصول ممکن ہوگا لیکن یہاں دونوں ہے اس لیے کہ ایک آتا ہے نا الجہاد فی سبیل اللہ ایک آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال تو نفس میں قتال ہے مال میں انفاق جیسے یہاں بھی تو فی سبیل اللہ و انفسکم تو بالمال الانفاق فی سبیل اللہ اخراج المال اور بذل النفس یوں ہی کہتے ہیں نا انفاق المال و بذل النفس دونوں چیزیں ہیں فرمایا ذالکم خیر لکم یہ تھا تمہارے لیے بہتر یعنی الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ بالمال والنفس ہوا خیر لکم ان علمتم ان کنتم تعلمون اگر تم جانو تو یہ بہتر ہے کیا جانو اگر تم اگر تم حقیقت نفس الامری کو جان لو سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہی تمہارے لیے اصل میں نجات اور سعادت ہے ان کن تم تالمون جیسے امام غزالی کہتے ہیں نا کہ اصل مرتبہ تو یہ ہے آپ جان لیں یعنی جو حقائق دین بتا رہا ہے نا وہ آپ کے لیے بھی مشاہدے میں آ جائیں ٹھیک ہے لیکن کہہ رہے ہیں اگر بال فرض نہیں آتا آپ اس یہ میں اس لیول پہ نہیں پہنچتے تو پھر کم از کم مقلد بن کے رسولوں کے رسول نے بتایا تو ہمیں تو نہیں ابھی تک سمجھ آئے یعنی آپ کہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ مال کو نکال کے سعادت کیسے ہوگی پلے نہیں پڑ رہا لیکن کہا کہ چلو اگر پلے نہیں پڑ رہا تو ان کے سامنے سر جھکا دو ہاں گم کہو ٹھیک ہے مان ہم آپ کی بات مانتے ہیں ہمیں سمجھ بے شک نہیں آ رہی ہم چلیں گے اسی طریقے میں جو آپ نے بتایا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں وہ علم کیا کہتے ہیں اس کو حقی جو تیسرا علم کا درجہ کیا ہوتا ہے علم یقین سے اگلا علم الیقین حق حق الحا تمہیں ضروری نہیں کہ حق الیقین تجربے کی سطح پر حاصل ہو جائے نہ بھی حاصل ہو تو یقین تو رکھ لو نا کہ جو جنہوں نے بتایا وہ صادق ہیں وہ معصوم ہیں وہ سچے ہیں تو بس یہ تو یہاں ان کن تم تعلمون میں ان کن تم تعلمون حق القین یعنی اگر تمہیں حق یقین حاصل ہو جائے تو یہی بہتر ہے لیکن ان کن تم تعلمون علم القین تب بھی یہی بہتر ہے سمجھا نہیں جی؟ علم یقین بھی حاصل ہو جائے تو پھر محض مشاہدہ تو نہیں ہے لیکن علم یقین تخلیداً تو ہے بہرحال تو خیر ان یہ دیکھیں یہ جواب امر اصل میں جواب امر جو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اصل میں جواب شرط ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی جب ہم کہتے ہیں آمینو یغفر لکم تو اس کا مطلب آمینو و ان تؤمنو یغفر لکم ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہی ہے تؤمنون بال و ان تؤمنو و تجاہدو فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم تو کیا ہوگا یغفر لکم جواب شرط ذنوبکم اور تمہیں وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں وَيُدْخِلْكُمْ اور یہ وہ دیکھیں نا وہاں عذاب علیم سے نجات ہے نجات کے بعد کیا حاصل ہوگا یدخلکم خلکم تجری من منتاہتی الانہار ترجمہ واضح ہے منتاہتیہا کے میں نے شاید بتایا تھا تین معنی علماء نے بیان کی ہے ایک منتاہتیہا سے مراد ہے منتاہتیہ دامن جیسے ہم کہتے ہیں نا دامن میں نہر ہے تو منتاہطیہ یعنی القصور والبیوت فی مکان مرتفع والانہار تجری تحت الجبل تحت الجبل اور دوسرا مطلب یہ بالکل نیچے سے جیسے کہ کہا سیدنا سلیمان جب ان کو داخل کیا جو بادشاہ تھے ملکہ تھی تو اس نے کہا فلما ہو فلمبت ہو تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے حالانکہ وہ شیشے کے نیچے پانی بہ رہا تھا نا حسیبت نے اپنی پنڈلی میں سے اٹھایا پانی سمجھ رہی تھی وہ تو انہوں نے کہا کہ انہو سرح ممرد من قواریر یہ تو سرح محل ہے جو جوڑا جوڑا گیا ہے من قواریر شیشے سے تو یہ نیچے اتنا صاف شیشہ ہے اور نیچے پانی بہ رہا ہے کہ تم سمجھ رہی ہو یہ تو اس طرح یہ بھی یہ تو بالکل لٹرلی منتاہتی ہاں اور تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ فرعون نے جو کہا تھا نا علیہ سہادی علی سلی ملک مصر سر وحاد ہل انہارو تجری من تحتی تجری تحت تصرفی وقت یاری تو یہ تینوں معنی بیان کیے ہیں دامن میں بھی نیچے بھی تحت تحت تصرف کا ذکر کہاں آیا سورت الدہر میں یوفت جرونہ تفجیرہ جہاں لے کر جانا چاہیں گے ان نہروں کو اس کو بہا کر لے جائیں گے تو وہ ان کے تحت کیا اردو میں کیا کہتے ہیں زیر تصرف تحت تصرف ٹھیک تو یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها تحتی الحل انہار مساکنہ کا اطرف جنات پر ہے کیونکہ جنات بھی اصل میں ظرف ہونے کی وجہ سے نصب میں تھا اور یہ جم جمع جو ہے منتحل جموع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے ٹھیک ہے منتحل نہیں جمع منتحل جموں کہتے ہیں جس میں الف جمع کے بعد دو یا دو سے زیادہ حروف آ رہے ہوں ٹھیک ہے یعنی جیسے یہ جمع کیا ہے اس میں سیگا جب ٹوٹتا ہے تو مسجد ہے نا مسجد تو مسا بیچ میں ایک الف آ گیا مسا ٹھیک ہے اب مسا کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا آ رہا ہے دو آ رہے ہیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ سیغہ منتحل جموں ہوتا ہے اور وہ غیر منصرف ہوتا ہے سمجھا جیسے یہاں کیا ہے مساکن ٹھیک ہے تو سین کا آپ نون تھا نا اس کو توڑ دیا جمع سالم تو نہیں مکسر ہی ہوتی جمع منتحل جمع جو ہے توڑ دیا بیچ میں علیف جمع آ گیا علیف جمع کے بعد دو آ رہے ہیں مساکن تو مساکن غیر منصرف ہے لہذا ہے تو حالت نصب میں ہی ویسے ہے تو حالت نصب میں لیکن اس کا جو ہے وہ کیا ہے غیر منصرف پہ کیا ہوتا ہے تنوین نہیں آتی اور اور کیا نہیں آتا ریاض صاحب تنوین نہیں آتی اور کیا الف لام تو آ جائے تو اس کے اوپر وہ ہو جاتا ہے ہاں کسرہ نہیں آتا اور اس پر دو صورتوں میں آ سکتا ہے کوئی جو ابھی نے بتائی ایک الف لام آ جائے اور دوسرا کیا دوسرا کیا ہاں مز ہے مضاف بن جائے مضاف بن جائے یعنی جیسے آپ کہیں آپ کہیں مکہ کی مسجدوں میں فی مساجدی مکہ تھا ٹھیک ہے فی مساجدی مکہ مضاف بن گیا ہے تو مضاف اگر بن جائے تو اس کے اوپر کسرہ آ سکتا ہے اور الف لام لگ جائے تو آپ کہیں فل مساجدی فل مساجدی تو الف لام لگ جائے یا مضاف بن جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر غیر منصرف پہ کسرہ آ سکتا ہے تنوین ونوین نہیں آ سکتی الف لام کیوں ہے گڈ کوشچن <laughs> الف لام کیوں لگاتے ہیں ہاں الف لام بہت سی وجوہات کی وجہ سے جیسے عہد ذہنی کی وجہ سے الف لام استغراق کی وجہ سے عہد خارجی کی وجہ سے معرفہ بنانے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں نا الف لام کی الف لام یہ سب حرفیاں کبھی الف لام اسمیہ بھی ہوتا ہے وہ الف لام الدی کے معنی میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ نہیں آپ کو الف لام لگانے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے نا وہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں علی فلام لگانے کی مضاف پر علی فلام آ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں آ سکتا آ سکتا ہے اگر مضاف جو ہے وہ اسم الفائل یا اسم مفول یا صفت مشبہ ہو تو اس پر علی فلام بھی آ سکتی ہے بس ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وہ تو ہمارے ادھر بحث تھا ہی نہیں وہ تو آپ نے کہیں اور سے پوچھ ہاں مزا اب میں بتاتا ہوں ابھی صحیح صحیح کوشچن ہے ان کا مضاف پر الف لام آ سکتا ہے مضاف پر اگر وہ کیا ہو اس میں فائر اس میں مفول یا صفت مشبہ اصلاً لام الف لام حرف نہیں ہوتا وہ اسم ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ایک ہے الف لام حرف جتنی آپ کو بتائی نا قسم الف لام استغراق عہد فلانا ڈھمکانا معرفہ نل وہ سب کیا ہیں حروف ایک ہے الف لام اسم الف لام اسم ہے بمانہ اس میں موصول یعنی الدی وہ آ سکتا ہے کس پر الف کس پر اسم الفائل اس قرآن مجید میں کہاں آیا ہاں قرآن مجید میں آیا نا کہ الدین ادا رسول حج الدین ادا دقر اللہ وجلت قلوب ہوں على ما اصابهم ولمقی مس نہیں ہے ولمقی مصولتی ومما المقیم صلاحت مضاف مضاف ہے کیا ہے کیونکہ المقیم صلاحت نہیں اگر اگر ہوتا نا علیہ نہ ہوتا بلکہ اسم الفائل کا مفول بھی ہی آگے آ رہا ہوتا تو کیا ہوتا اسللاط المقیم مس مقیمین تھا نا اصل میں وہ تو نون گرا ہوا ہے کس کی وجہ سے مضاف ہونے کی وجہ سے اور اس پر الف بھی الف لام بھی آ رہا ہے المقیم صلاحتی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں الفاعل الخیری سمجھا رہی الفاعل الفاعل الخیری یعنی <laughs> فاعل الکاتب الدرسی یعنی کاتب الدرسی الکاتب الدرسی تو کہا کہ یہ جو الف لام ہے نا یہ اس میں موصول کی معنی ہے جس کی جگہ آپ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے الدی یکتبو الکاتبو کے کیا مطلب ہے الدی یکتبو تو یہ الف لام کون سا ہوتا ہے اسمیہ یہ اسمیہ ہے تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے لیکن یہاں تو آ مفول بھی ہی نہیں رہا بلکہ مضاف آ رہا اس کے ساتھ مضاف پہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے وہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے بس وہ جو میں نے آپ کو بتائیے سورہ حج کی ہے آیا المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہاں مساکن جو ہے وہ جمع کس کی ہے مسکن کی ٹھیک ہے مسکن کس کو کہتے ہیں سکون کی جگہ ٹھیک ہے تو عذاب علیم سے نجات پاک انسان کہاں داخل ہوگا مسکن میں مسکن جیسے ہم نے کل سورہ غافر میں دیکھا تھا وہ ان الآخرت ہیا دار القرار تو مسکن اصل میں دار القرار کو کہتے ہیں الذي يستقر فيه الانسان يسكن فيه الانسان ہل وہ خارج اسی لیے گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں گھر کو مسکن اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو گھر میں آ کے سکون ملنا چاہیے خلاصہ یہ سمجھ آ رہی ہے یعنی باہر جو ہے وہ آپ مسترب ہیں محنت میں ہیں مشقت میں ہیں لوگوں کی سن رہے ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں اور اضطراب کی ایک کیفیت ہے فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ سَكَنْتَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ جَعَلَ مِنَ الْجِبَالِ اپنا مساکن بھی ہے ہاں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے سکن بنایا سکن بھی اصل میں رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اس لیے جو ہاسٹل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سکن عربی زبان میں جو لڑکوں کا یعنی یونیورسٹی اس کو سکن کہتے ہیں سکن وہ بھی سکون کی جگہ ہے ویسے مہجہ بھی کہتے ہیں ہوتا ہے یہ اسم ہے یعنی یہ وزن اس طرح نہیں ہے مشتقات میں سے نہیں ہے بس اسم ہے یعنی اسم ہے سکن بمانا مسکن ٹھیک ہے مسکن ویسے مشتق ہے وہ مشتق نہیں ہے مساکین طیبتن بتن ٹھیک ہے صفت موصوف پاکیزہ گھر فی جنات یادن وہ بھی ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ آدن یادنو کا ایک مطلب ہوتا ہے اقامت اختیار کرنا تو فی جنات یادن کا مطلب ہوگا فی جناتی وہ معدن نہیں پڑھا تھا معدن کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں اس جگہ مستقر ہوتا ہے ایک مطلب ہے اس کا ادن یادین ہو اقام فی مکان ما ادن بل مکان بالمکان مکان تو جنات یادن کا مطلب ہوگا جنات الاقامہ جس کو انگلش میں کہہ دیتے ہیں ریزیڈینشیل گارڈنس ٹھیک ہے اور دوسرا مطلب ادن یا دینو کا خلد یخلد اخلودخلودن یہ بھی ہے اور وہ بھی اسی لیے کہ ادن یا میں گویا آ کے کہیں رہائش مستقل اختیار کرنا ہے تو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا جنات عدن ہمیشہ کے گھر کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا رہائشی باغات فوز العظیم حسر اس لیے ہوگا کہ مبتدا خبر دونوں وہ معرفہ العظیم یہی فوز العظیم ہے وہ اخرا نصر اس کی تین اس کے تین اعراب کی بات ایک ہی ہے لیکن اخرا کا جو لفظ ہے اس کی تین اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک عرابی حالت یہ ہے کہ یہ منصوبہ اشتغال ہے نئی بات شروع ہو رہی ہے منصوب الاشتغال کا مطلب کیا ہوگا یعنی تو ہے اخرا تو حبو تو اخرا کیونکہ یہ اصلم کیا ہے اس پر حالت ظاہر نہیں ہوگی نا کوئی عرابی کیوں نہیں ظاہر ہوگی مبنی ہے ہاں الف آخر میں الف لازمہ ہے تو اس کی اس کے عراب کو کیا کہتے ہیں عراب تقدیری ٹھیک ہے اعراب تقدیری اس پہ یعنی اگر آپ کہیں گے عراب تقدیری ہے تو یا کے اوپر فتحہ مقدرہ ہے الف کے اوپر سمجھا رہی ہے کہ اخرا ہے نا الف کے اوپر فتح مقدرہ ہے کیوں مقدرہ ہے اس کو نحب میں کہتے ہیں لتعذر لتعذر کا مطلب ہے الف کے اوپر فتح آ سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اگر آئے گا تو الف نہیں رہے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں الف الف تقبل الحرکات الف لا تقبل الحرکات تو لہذا آ ہی نہیں سکتا تو جہاں آ نہ سکے وہاں کہیں گے مقدرہ لتعذر جہاں آ سکے لیکن بھاری ہو تو کہیں گے مقدرہ لثقل بھاری ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا آ سکتا ہے مثال کے طور پہ یدعو ہونا چاہیے نا ینسرو یدعو آ سکتا ہے نا آ جائے گا تو لیکن زبان پہ بھاری ہے نا تو یہاں آپ کہیں گے الزمت المقدرہ مقدرہ علی الواو لی الثقل یعنی لثقل یہاں لی التعذر یہاں آ ہی نہیں سکتا تو ایک تو یہ کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو وہ شے کیا ہے آگے محضوف ہے ہیا نصر من اللہ یعنی وہ خبر ہے ہیا محضوف ہے ہیا نصر من اللہ یہ ایک عرابی حالت ہے دوسری حالت یہ ہے کہ پہلے آیا نا یدھ خلکم یودھ خلکم کے اندر جنات میں تو اس کے بعد اگر آ گیا وہ اخرا تو یدھ خلو کے یعنی اخرا کے موافق کوئی فعل معذوف ہو جائے گا وہ کہ وہ یم نہ حکم اخرا سمجھا رہی وہ تمہیں دے گا یو عقیق اخرا ایک اور بھی وہ کیا ہے تو ہم بونا ہی نثر من اللہ و قریب یہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اخرا سے اخرا جو ہے یہ مبتدہ مؤخر ہے اس سے پہلے یا مبتدا ہے اس کے بعد خبر یا پہلے خبر معذو ہے وہ لکم القم اخرا سمجھا رہی ہے کہ بلکہ یہ مؤخر ہی رہے گا لازمن کیونکہ نکرہ ہے علی فلامی تو یہ مؤخر ہوگا لکم اخرا تمہارے لیے ایک اور بھی ہے تو حبون اس اخرا کی صفت ہے اس کے بعد نثر من اللہ خبر ہے جس کا مرد محضوف ہی نصر نثر اللہ و فتح قریب یعنی علامیہ نے کہا ہے کہ دیکھو جو دنیا میں کامیابی اور جیتنے کی خواہش ہے نا وہ ہے تمہارے اندر محبت تو ہے اس کی وہ بھی مل جائے گی ویسے مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن وہ اخرا ہے آخر کی جمع سوری تنیس یعنی علامیہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی وہ اخرا کے اندر تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا اسے <laughs> سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر اس کو ڈی گریڈ کیا کہ وہ شے ہے دوسری بس وہ اس کو مطلوب بننا نہیں چاہیے ہاں، وہ بائی پروڈکٹ ہے یا وہ آپ کہیں بس بونس سا ہے بونس مل گیا تو ٹھیک ہے تمہیں وہ زیادہ پسند ہو جاتا ہے اخرا تحبونہ اور وہ کہیں کہ دنیا میں بھی کوئی فتح قریب آ نثر یا اللہ و فتح اللہ كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله دیکھیں ایک تو اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے اچھا حواری جو ہے نا فعالی کے وزن پہ ہاوا اور راس ہے ٹھیک ہے اور حور اس سے حور بھی ہے اس سے احور بھی ہے حواری اصل میں ہاوا اور را کہتے ہیں اللون الابیس کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں لون ابیس کیا ہے اسی سے احور ہے اسی سے حورا ہے اسی سے حور ہے ٹھیک ہے جس کا رنگ سفید ہو اس کو حور کہتے ہیں خاتون ہو یا مرد ہو یعنی جمع کسی ہے یہی مادہ لیکن ہار یا حرو کا ایک مطلب ہوتا ہے رجوع ٹھیک ہے کیا ہے قرآن میں انہو ظن اللہ یحور یحور انہو ظن اللہ اللہ ای یہ اصل ساتھی ہے یعنی اس لفظ میں اگر یہ فعل میں آئے تو اس کے اندر یہ مفہوم ہے یہ اسم تھا احور حورا حور تو ہار اچھا تحاور یا محاورہ یا حوار کیا ہے میں کچھ کہوں آپ کچھ کہیں باہمی جو کلمات کا تبادلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں حوار کہا کہ ہواری کہتے ہیں دھوبی کو سمجھا کو قصار کون ہوتا ہے دھوبی لِأَنَّهُ انحو یوبید لِأَنَّهُ يُبَيِّضُ انحو تو جیسے بعض اسرائیلیات سے بھی ملتے ہیں کہ یہ ہواری اصلا دریا کے کنارے کپڑے دھونے والے لوگ تھے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اچھا کہا کہ اصلاً تو یہ تھے پھر ہواری ان کا جب لقب بن گیا تو اب ہواری کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا جو بھی آپ کا قریبی ساتھی ہے ٹھیک ہے اب اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کپڑے سے جیسے اللہ کے نبی سے فرمایا نکل نبی ہواری و ہواری کیا کون زبیر زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے بعض علماء نے کہا نہیں اس کا کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے حواری کہتے ہیں ابید القلب کو ابیدو القلب قلبه ابيض اي ابیف قلبه صافيا نقيا طاهرا من كل خبث ودنس رہی جی؟ وہ حواری ہے تو بہرحال یہ اس کے اشتقاق میں مختلف آ رہا ہے لیکن خلاصہ کیا ہے کہ یہ حضرت اس عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ایک اہم بحث ہے وہ بس دیکھ لیں اس کے بعد ہم اچھا بہت اہم بحث آگے من انصاری اللہ سے کیا مراد ہے دین میں میرا مددگار بننا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک طویل روایت امام ابن جریر الطوری نے نقل کیا وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے جب انہوں نے کہا کون ہے جو قبول کرتا ہے کہ میری جگہ اسے سولی پر چڑھایا جائے من انصاری اللہ سب نے کہا ہم ہم ہم ایک ایک نہات اٹھائے طویل روایت نقل بھی ہے ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ دو تو ایک کو انہوں نے کہا تم ٹھیک ہے تم میرے اس پر شبہ ڈال دی گئی فسور شبی نہ عیسیٰ صلیبہ ہوا وہ رف عیسہ کہ نہیں تو من انصاری اللہ کون میری اللہ کی راہ میں مدد کرے گا یعنی میں تو جا رہا ہوں اللہ میاں کے پاس کون میری جگہ مصلوب ہوگا بات واضح ہے کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو خاص کر لے تو یہ ہو جائے گا وغیرہ عموم میں کیا ہے کون دعوت دے گا دین کی کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا قول الحواریون نحن انصار اللہ فعام یہ اہم بات ہے چونکہ میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اس کی تفسیر کچھ بڑے لوگوں سے بھی سن لی اتفاق سے تو وہ خطا پر مبنی تفسیر ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ بھئی فعامن طعیف تم بنی اسرائیل و کفر الذین آمنوا امن عدوہم اسفہ ظاہرین سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مدد فتح دے دی کفار پہ یعنی یہود پہ کب فتح دے دی وہ جو کانسٹنٹ ٹائم جو ہے وہ رومن ایمپرر وہ ہو گیا عیسائی تین سو کچھ عیسوی میں ٹھیک ہے اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی اس نے آفیشیل کریڈ جو ہے وہ عیسائیت کا تسلیس مقرر کیا اور دیکھو یہ فتح تھی اہل ایمان کی فضول بات ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں فضول بات اس لیے ہے کہ اہل ایمان کی فتح جو ہے وہ تسلیس کی صورت میں ہوئی ہے یعنی الدین آمنو سے مراد الدین آمنو بی الوحیتی عیسیٰ مراد ہے فعید الدین آمنو کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ نہیں تو کچھ لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ دیکھو عیسائیوں کو جو غلبہ مل گیا یہود پر چار سو سال بعد سمجھا رہی ہے انہوں نے یہود کی خوب پھینڈی لگائی جب ان کو غلبہ مل گیا تو مراد یہ ہے فعید آمنو ائی الدین آمنو الدینہ عیسیٰ علا ادوہم اور وہ کون ہے ادوہم الیہود فاصبحوا کون غالب آگئے اہل ایمان ظاہرین غالب آگئے کب غالب آئے اہل ایمان عیسائیت کب غالب آئی ہے جب تک وہ ایمپرر نہیں ہوا عیسائی اس وقت تک غالب نہیں آئے تو غالب آگئے بات بات ہے اس میں تو اگر آپ یہ تفسیر بیان کر دیں تو گویا بڑا مفسدہ پیدا ہو جائے گا وہ مفسدہ کیا ہے کہ بھئی جو غالب آئے تھے وہ مثلث تھے وہ ٹرینیٹیرینز تھے ٹھیک ہے وہ مواحد تو تھے ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر ان کے غالب آنے کو اللہ میاں اہل ایمان کا غلبہ کہہ رہا ہے تو مسلس جو تھے وہ تو مشرق تھے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ اشکال ہے حضرت امام ابن جریر تبری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک صحیح روایت نقل کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا عیسائی تین گروہ میں اور یہ زبردست بات ہے ڈاکٹر عمر عبداللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ایسا ہی ہوا ہے یعنی تاریخی طور پر عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین گروہ میں بٹ گئے ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خود خدا تھے جو زمین پر آئے تھے ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے یعنی وہ اقانی میں ثلاثہ میں سے ایک تھے اور ایک وہ تھے جن کو یونیٹیرینز کہا جاتا تھا جن کو کانسٹنٹ رائن جب وہ ایمپرر عیسائی ہوا تو ان کو بہت مارا گیا ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا گیا جو یونیٹیرینز تھے اور اس سے پہلے ان کے درمیان مکالمہ چلتا تھا ڈاکٹر عمر عبداللہ صاحب نے دو مشہور آدمیوں کا مکالمہ ذکر کیا کہ جس میں جو یونیٹیرین تھا وہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی جو قرآن نے سٹانس اختیار کیا ہے نا کہ کچھ محکم ہے اور کچھ متشابہ ہیں اور متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاؤ تو وہ یہی بات اپنے مکالمے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ محکمات میں سے یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے خدا نہیں تھے اور جو ادھر ادھر کی عبارتیں ہیں جس میں ابن کا لفظ آ وہ سب ان محکمات کی طرف لوٹائی جائے گی اور قرآن نے آ کر اس کی تصدیق کی وہ لی اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا جب کانسٹنٹائن جو ہے وہ غالب آ گیا اور یہ تسلیس کا عقیدہ آفیشل کریٹ قرار پایا تو پھر ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا اور کافر کون تھے اصل میں یعنی جو حیدر فعامن طوئفۃ تم بنی و کفر جنہوں نے تسلیس اختیار کی ہے وہ اصلا کافر ہو گئے ہیں پھر یہ مغلوب ہو گئے کون مغلوب ہو گئے اہل ایمان اور چھپ گئے ادھر ادھر فلاں فلاں جنگلوں میں نکل گئے جو یونیٹیرینز تھے جن میں سے سیدنا سلمان فارسی کو بھی جو لوگ ملے ہیں اس نے آخری آدمی نے بخاری کی حدیث میں کہا اس نے کہا میں کسی اور کو اپنے عقیدے پر زمین میں نہیں جانتا بخاری روایت ہے سمجھا رہی اس نے کہا میں کسی آدمی کو نہیں جانتا حالانکہ وہ عیسائی تھا پادری جو جس عقیدے پر میں اس عقیدے پر کوئی اور ہو میں نہیں جانتا ٹھیک ہے تسلیس کو نہیں مانتا تھا اس لیے تو وہ اب یہ جو چھپے ہوئے لوگ ادھر ادھر دنیا میں تھے پسے ہوئے دبے ہوئے ان کو غلبہ اللہ میاں نے دیا بے بےفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے اللہ نے ان اہل ایمان کو کہ جو اصلی عیسائی تھے سمجھ آ رہی مسلمان تھے وہ ان کو غلبہ دیا کفار پہ کفارپو ظاہرین تو اہل ایمان غالب آ کیسے اہل ایمان غالب آ گئے ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن الاسلام ظہر اسلام غالب آگیا اور اسلام ہی حضرت عیسیٰ کا دین تھا یہی ہے نا حضرت عیسیٰ کا دین اسلام تھا تو یہ فرق یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے اور یہی ہے اس کو یوں بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ کانسٹنٹ ٹائم جو ہے وہ غالب ہے تو اہل ایمان کا غلبہ تھا وہ اہل ایمان کا غلبہ نہیں وہ شرک کا غلبہ تھا اہل ایمان کو تو انہوں نے بہت مارا اور اہل ایمان تو چھپتے پھرتے رہے سمجھا ہے کہ نہیں تو اس کو اہل ایمان کا غلبہ کہہ دیا جائے ہیں ایسے سائن ان کے مطابق تو ہیں کچھ ایسے جو ابھی بھی تسلیس کو نہیں مانتے یونیٹیرینس جو ہیں وہ کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور ان تک یقیناً اسلام کی دعوت پہنچانی چاہیے کیونکہ ان کا جو مسئلہ ہوگا وہ اس کو قبول کر لیں گے کہ بات تو یہی تھی ہیں ایسے لوگ ابھی بھی لیکن آفیشلی چاہے وہ پروٹسٹنٹس ہوں یا کیتھولکس ہوں دونوں تسلیس پر جمع ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی نیچر آف کرائسٹ جو ہے نا اس کے متعلق ایک عقیدہ بنا لیا سنت ہوتا ہے اس کے اندر بھی صحیح عقیدے والے لوگ موجود رہے ہیں ہمیشہ یعنی یہ ہمیشہ رہا لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس ان کو نا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نجوم ہے کہیں کہیں پھر سورج نہیں ہے سورج نہیں ہے سورج پھر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج من جیسے فرمایا نا فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسس خنس ہے کچھ ستارے پھر رہے ہیں کبھی نکل کے ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں سمجھا رہی ہیں واللیل اذا عسس عس لیکن اب کیا ہے رات کے جانے کی قسم وہ صبح اذا تنفس اب صبح نکل گئی وہ ستارے تھے پرانے انبیاء کی دعوت اور ان کی ہدایت ستاروں کی مانند رہ گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اب آپ سراج اب آپ ستارے کی شکل میں نہیں ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر آپ کرنی سراج منیر موجود ہیں یعنی اس میں ہر شہ واضح ہے جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ صبح اذا تنفس ان نغول قبول رسول کریم ان ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا اچھا اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں فتفرقوا فيه ثلاث فرق ٹھیک ہے فقالت فرقه كان الله فينا ما شاء ثم صعد الى السماء اللي خود موجود ہے وهؤلاء اليعقوبيه یہ کون ہے اليعقوبيه وقولت فرقتن ایک صاحب فرقے نے کہا کان فی نبل اللہ ہمارے درمیان تو خود اللہ کا بیٹا تھا ماشاء اللہ جب تک وہ اللہ نے چاہا وہ رہا ثم رفعہ الیہ وہاؤلائی النسطوریہ ناموں میں ہو سکتا ہے اور نام ہو آگے پیچھے وقالت فرقتن تیسرے نے کیا کہا کان فینا عبد اللہ ورسول یہ تیسرا تھا ماشاء ثم اچھا تین یہ دوسرا اور تیسرا اس میں متفق ہے کہ اوپر اٹھا لیے گئے ہیں لیکن اوپر اللہ کا بیٹا اٹھایا گیا کہ اللہ کا بندہ اٹھایا گیا دوسرا تیسرا فرقہ کیا کہہ رہا ہے ثم رفع اللہ الیہ وہا اولئی المسلمون یہ تھے مسلمان حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فتظاہرت الكافرتان على المسلم اب دیکھیں کیا تفسیر ہے فرماتے ہیں یہ دو کافر فرقے مسلمانوں پر غالب آ گئے مسلمانوں پر کون سے فرقے غالب آ گئے جنہوں نے کہا ابن اللہ یا اللہ فقتلوها اس فرقے کو انہوں نے قتل کر دیا فلم یزل الاسلام طامسن تو اصل اسلام تو بجا ہی رہا مٹا ہی رہا حتی بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا کہتے ہیں تو فعین الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین باظہار محمد دینہم علی دین الکفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حقیقی دین جو مسلمان تھے اس کو کفار اور کفار مطلب یہ یہود کی جو خباثت یہ سوری جو عیسائیوں کے غلط فرقوں کی خباستیں تھیں ان پر بھی غالب کر دیا اور بتا دیا کہ حق یہی تھا جو اس فرقے کا عقیدہ تھا تو کیسے غالب آ گئے بی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو فعید فیدین اس کے بعد کہتے ہیں کہہ رہے ہیں لفظ فی تفسیر تفسیر یہ امام جی- ابن جریر نے اور وہ رواہ النسائی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا لا الحق فاصبحوا کہا ہے نا تزال من الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحة والله أعلم یہ ابن کثیر علیہ الرحمن نے بیان کیا ہے ابن جریر تبری کی روایت نقل کرنے کے بعد تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین فاصبہ افعال ناقصہ میں سے صدق اللہ یونیٹیرینس کہتے ہیں ابھی بھی یونیٹیرینس کہتے ہیں یونیٹیرینس یعنی دو یعنی جو یونیٹی میں بلیو کرتے ہیں یونیٹی آف گاڈ ہاں واٹ مجھے کوئی تحقیق نہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں ڈاکٹر عمر عبداللہ صاحب سے مجھے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ان کا کوئی نظام ہے نہیں ہے اور اگر وہ یونیٹیرینس ہیں بھی تو یقیناً وقت گزر گیا تو اور کچھ عقیدے کی خرابیاں تو پیدا ہو گئی ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی ڈاکٹر عمر عبداللہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی جب جیسے ان کی اپ برنگنگ جو ہوئی وہ ایز اے پروٹیسٹنٹ ہوئی ہے تو جب وہ پتہ نہیں میں کہاں سے میری باقاعدہ کچھ ہوئی اور تعلیم حاصل کر کے نکلا تو کہتے میرے والد عیسائی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ تم ٹرینٹی کو مانتے ہو واقعی مانتے ہو تم <laughs> انہوں نے والد نے ڈاکٹر عمر اللہ سے کہا کہ تم واقعی اس کو مانتے ہو تو انہوں نے کہا بظاہر تو یہاں پڑھایا تو یہ گیا انہوں نے کہا میں تو وہی نہیں مانا <laughs> کہہ رہے اس سے جو ہے مجھے دھچکا لگا کہ یہ ہم جو اتنے دنوں سے یہاں سیمری اس میں پڑھ رہے تھے وہ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہاں وہ ہے عیسائیت کے اندر ایک اصل میں ہاں یہ بات ٹھیک ہے یہ لوگوں نے کم بیان کی ہے چند لوگوں نے بیان کی ہے میرے مطابق جنہوں نے بتایا یہ ہے کہ مغرب کے جو لادینی ایک سسٹم جو فروغ پایا مغرب ہی میں اس میں عیسائیت کا کیا کردار ہے یہ اکثر لوگ بیان نہیں کرتے اس کے فیکٹرز میں سے انڈسٹری ریولوشن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور بہت اور چیزیں زیادہ غالب رہتی ہیں اور عیسائیت کئی دفعہ مظلوم ہے کہ دیکھو عیسائیت پر لیکن یہ بہت کھل کے بیان کیا کس نے مولانا مناظر آسم گیلانی صاحب علیہ الرحمٰ نے صورت القحف کی جو تفسیر لکھی ہے وہ پڑھنے والی تفسیر ہے فتنہ دجال کہف کی روشنی میں اس کے شروع میں جو کہا کہ دجال کے فتنے کی بیان میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور شروع میں کیا کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مَا بِهِ مِنْ وَلَا لِآبَائِهِمْ پھر انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ فتنہ دجال اصل جو مغربی موجودہ تہذیب ہے لا دینیت پر مبنی اس کے ظہور میں عقیدہ ولدیت مسیح کا کیا کردار ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ اس میں سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہف میں سے اور پھر بتایا کہ بھائی خلا تو ان کی زبان ایسی زبردست ہے آپ کو پڑھنی چاہیے وہ کتاب ضرور پڑھیے فتنہ دجال صورت القحف کی روشنی میں مولانا مناظر حسن گیلانی انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی خدا کے متعلق غیر فطری عقیدہ بھی خدا سے دور کرنے کا کیسے باعث بنتا ہے غیر فطری عقیدہ ہو گیا نا یہ یقین علّہ اس لیے آپ دیکھیں اس میں شروع میں واقعی اور پہلی دس آیات کو بھی کہا گیا فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے اس میں شروع میں کیا ہے عیسائیت حالانکہ مکی صورت ہے اور ویسے ابھی عیسائیوں سے خطاب وغیرہ بھی نہیں ہے ہے نا عیسائیوں سے خطاب لیکن مکی صورت ہے نا عیسائیوں سے خطاب تو مدینہ میں ہوا جب وہ فتح نجران آیا سورہ عال عمران نازل ہوئی اور اس طرح تو وہاں شروع میں ہی بات آ گئی وَيُنذِرَ الَّذِينَ خبردار کرو ان لوگوں کو الدین اچھا اس کے بعد کیا خوب انہوں نے تفسیر کی اس کے بعد فالا عل اس کے بعد کیا ہے الدین قول التخد اللہ ولدن مالحم بھی من علم ولاب اہم قبورت کلی متن تخرج من افواہم اللہ کذیبہ فلا اللہ کا باخ نفس کا اللہ آثار یہاں آثار سے عموماً مراد یہ کہ آپ ان کے پیچھے چلتے چلتے دعوت دیتے دیتے کہ انہوں نے کہا اعلیٰ آثاری ہم سے مراد ہم کی ضمیر ابھی کس کی طرف جا رہی ہے مشرقین کی طرف نہیں کیونکہ قریبی مرجع تو نصارہ ہے کون ہے قَالُوا اور اس کے فوری بتایا فلاں اللہ کا کا اعلیٰ آثار ہم کا آثار اصل میں جو شے پیچھے چھوڑتی ہے شے اس کو بالکل صحیح بات ہے اثر کی جمع آثار ہے عقیدہ ولدیت مسیح کے پیدا ہونے والے آثار پر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ یعنی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے نوز باللہ درپے ہو جاتے ہیں کہ یہ عقیدہ ولدیت مسیح آگے کرے گا کیا دنیا کو کیسے بدلے گا اور دنیا میں کس طریقے پر لادینیت اور دجالیت کے فروغ کا ایک باعث ہوگا عقیدت اور اس پر عموماً ہمارے مفکرین نہیں اس طرح غور کرتے کیوں نہیں غور کرتے وہ اور اسباب وہ سارے اصلاً مغرب کو بھی وہ مغربی اسباب کے تحت دیکھتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کس طرح ہوئی اور جو ہے وہ اس سے پہلے جو رینیسانس تھا اور احیاء علوم کی تحریک تھی اور پھر کس طرح بات آگے بڑھی اور پھر بڑھتے بڑھتے انڈسٹریل ریولوشن ہوا اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ ہو گیا اور یہ فلاں فلاسفر آئے اور فلاں اور فلاں ایک ترتیب ہے نا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں درست ہیں لیکن ان سب کے پیچھے بھی غیر فطری عقیدہ عقیدہ ولدیت مسیح کیا رول ادا کر رہا ہے لوگوں کو کیوں وہیں کیوں یہ خدا بیداری کی ساری تحریکات پیدا ہوئی یہ بھی سوال ہے پھر مشرق میں کیوں نہیں ہوئی <laughs> سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ ایک اہم بات ہے اس پر غور کرنا چاہیے ان لم منو بهذا الحدیثی اسفا مف له ہے یعنی فلاں اللہ کا باقی اور نفس کا اسفن یعنی حزن و غمن علم یؤمن کس بات پہ غم علی آثارہم علی آثاری النصارہ وعلى آثار عقيدتهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث وهو القرآن أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن وبقوا أو بقوا بقوا على عقيدتهم فماذا سيحدث وماذا ستؤثر هذه العقيدة في الأزمنة القادمة آنے والے زمانوں میں یہ کرے گا کیا گل کیا کھلائے گا تو اس پر تفصیلی گفتگو ہے اور یہ انہوں نے پکڑی ہے یہاں بات اور لوگوں نے نہیں پکڑی یعنی یہ والی بات اسی لیے لا اس میں یہ نہ سمجھیں گے یہ تفصیل ہے یا نہیں یہ اس کے اندر موجود ہے اور اس میں کوئی کسی تفسیر کا کوئی انکار نہیں ہے یہ تو لا تنقدی عجائب ہو والی بات ہے اور خصوصاً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت صورت القحف کو فتنہ دجال سے ریلیونٹ قرار دیا ہے اور خصوصاً اس کی پہلی دس آیات کو <laughs> سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو کیا اس ریلیونسی میں یعنی اس عقید مسیح کا کیا دخل ہے بلدیت مسیح علیہ السلاۃ وسلم اہم بات ہے تو یہ ایک انسائٹ ہے ان کی اور وہ تو خیر کوئی خاص ہی آدمی تھے مناظر حسن گیلانی جو ہے وہ تو عام آدمی نہیں تھے وہ ان کی وہ شاید اپنے زمانے کے ذہنی سطح سے کافی بلند آدمی تھے کا نام انہوں نے تفسیر نہیں لکھی پوری کچھ اور ہاں اس کتاب کی تین چار چار پانچ سو کی کتاب ہے فتنہ دجال سورت القحف کی روشنی میں اس میں پوری سورہ کہف کی تفسیر ہے یہ بات ہے پوری تفسیر ہے ہر آیت کی اس میں جو آپ کو چیزیں ملیں گی وہ کسی اور تفسیر میں مل ہی نہیں سکتی ممکن نہیں ہے نہیں اردو میں ہاں، لیکن ان کی اردو بھی ماشاءاللہ بہت زبردست دو کتابیں ان کی ضرور پڑھی ایک تو یہی ایک ہے الدین القیم الدین القیم یہ کتاب بھی جو ہے مسٹ ہے پڑھنے کے لیے ہاں، النبی الخاتم وہ تو خیر اور زبردست کتاب ہے لیکن الدین القیم نا عقیدے کا فلسفیانہ بیان ہے عقیدے کی کتاب ہے خدا پر ایمان اور یہ اور وحدت الوجود کا ایک فلسفیانہ اور عقیدے کے موافق بیان اور اس طرح کر کے بہت زبردست کتاب ہے کیونکہ ابن عربی علیہ الرحمہ کے تو عاشق تھے مناظر آسن گیلانی جو تھے وہ ابن اور ابن جو ان کی کتاب ہے کون سی کتاب ہے دل کا چین نہیں سوری نہیں وہ مجالس ایک کتاب ہے تصوف پہ اس کے آخر میں مقالات احسانی اس کے آخر میں بھی مجالس ابن عربی اور اس میں پھر شروع میں طریقہ غزالیہ اور تصوف پر اور ابن تہمیہ علیہ الرحمہ کے مخدومیت کے ایک تصور پہ گفتگو ہے یہ ہاں مطلب اس طرح انہوں نے بیان کیا لیکن ویسے تو امام غزالی کی تاثیر کے تو سب بھی قائل ہیں کہ وہ بعد میں آنے والے اس پہ بہت زیادہ ان کی چھاپ ہے لیکن اس طرح انہوں نے بیان کیا کہاں پہنچے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فین وصلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين واذ يتحاجون في النار اي يتحاج الضعفاء مع المستكبرين في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا أي للذين استكبروا مثل فرعون وهامان وقارون ونمروذ انا کنا لکم تبعن فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار ای هل انتم تستطيعون ان تنجونا من شيء من عذاب النار قال الذين استكبروا اي الذين حسبوا انفسهم كبار هذا هو معنى الاستكبار ان يتخيل الانسان في نفسه انه كبير ان كل فيها الان لا جدوى من كلامكم لا جدوى ولا فائدة من كلامكم لأننا كلنا دخلنا فيها إن الله قد حكم بين العباد وهذا الحكم لن يتغير لأنهم سمعوا قول الله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي فهذا الحكم وهذا القضاء والقرار قد سبق من الله سبحانه وتعالى ولا حيلة لدفعه ولا لتغييره أليس كذلك؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم أي بعد أن عرفوا أنه لا سبيل لهم من الخروج من النار يدعون أو يطلبون من خزنة جهنم أننا لا نطلب منكم أن نخرج من نار جهنم بل نطلب منكم أن تدعوا ربكم لكي يخفف عنا يوما من العذاب نحن نريد التخفيف يوم فقط من العذاب لأنهم أيسوا يقول العلماء هذا الدعاء منهم بعد يأسهم من الخروج أيسوا أيسوا من الخروج فيطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم يوما من العذاب ها قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات يعني یعنی الآن أنتم تطلبون هذا الدعاء وقبل ذلك كنتم تكذبون بالرسل الذين جاءوا إليكم قالوا بلى أي جاء إلينا الرسل قالوا فدعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي إلا في ضعاء وليس له أي فائدة وليس له أي جدوى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا بالحجة والبرهان والغلبة وإهلاك الأمم المكذبة ويوم يقول يقوم الأشهاد أي يوم يقوم الأشهاد لكي يشهدوا ضد أقوامهم إنا سننصر رسلنا آنذاك أيضا آنذاك أيضا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم أي عذرهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى أي هذا الكتاب كان هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر ان وعد الله حق في هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامره بالصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وما المراد بذنب الرسول الافضل ان نقول ليس للرسول ذنب ولا خلاف اولى لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالذنب هو خلاف الأولى خلاف الأولى ولكننا نعتقد إن شاء الله وهذا الاعتقاد ليس اعتقادا بمعنى حقا جازما يكفر مخالفه بل ما نعتقده تقليدا واتباعا لكثير من علماء أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خلاف أولى أيضا كل عمله كان على وفق, وفق الأوامر, أوامر الله سبحانه وتعالى فلم يعمل خلاف الأولى فلم يعمل مثلا إذا كان يشرب في بعض الأحيان قائما فهذا الشرب خلاف الأولى في حقنا أن نشرب قائما ولكن لم يكن خلاف الأولى في حق الرسول لأنه إيش يفعل يجري السنة يجوز لأنه يظهر من عمله جواز شرب الإنسان قائما أليس كذلك؟ فهذا ليس خلاف الأولى في حق الرسول لأنه يشرع في حق الأمة أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا لم يعمل خلاف الأولى فما المراد بالذنب؟ المراد بالذنب ما كان يعتقده صلى الله عليه وسلم أنه قصر في حق الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يقصر ولكنه يرى نفسه مقصرا أليس كذلك؟ يرى نفسه مقصرا ولذلك يستغفر ولذلك يستغفر وهذا ما يقوله العلماء بعبارة أخرى أن هذا الاستغفار للزيادة أي للإزدياد للزيادة في الدرجات للزيادة في الدرجات وليس تكفيرا للسيئات وليس تكفيرا للسيئات واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أي صباحا ومساء نعم غافلون عنا إنا لننصر رسلنا أي شأننا دائما أن ننصر رسلنا وأتباعهم في الدنيا بالحجة والوسط والانتقام لهم من المكذبين بالعقوبات القاسية وفي الآخرة كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد الحفظة والأنبياء والمؤمنون جمع شهيد أو شاهد يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتبليغ معذرتهم عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون وسبح بحمد ربك أي دم على التسبيح والتحميد لربك دم هذا إيش يا أمجد إيش دم دم على على وزن إيش قل إيش هو الدم فعل أمر من دام يدوم دم يعني داوم من باب المفعلة داوم صل لربك بالعشي وهو من بعد الزوال إلى الليل والإبكار وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا هو الرأي الصحيح في قول العشي العشي ليس المراد به العشاء هو شيء آخر العشي من الزوال إلى المغرب إلى المغرب أي غروب الشمس المراد بالليل هو غروب الشمس والمراد الدوام عليه وقيل هو أمر بالصلوات الخمس ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم هذه الآية أيضا بعض المفسرين أشاروا إلى أنها نزلت في حق الفلاسفة وهناك آية أخرى الذي التي نزلت في حق الفلاسفة إجماعا تقريبا بين المفسرين ولكن هذه الآية أيضا فيها إشارة إلى من يتكبر ويتعاظم عن الحق فلا يقبله وهم الفلاسفة لماذا؟ لأن الإنسان لا يقبل الحق لعلة ما وهذه العلة قد تكون شهوة في العوام العلة تكون شهوة كثير من العوام أيضا لا يقبلون الحق لماذا لا يقبلون؟ لأنهم يتبعون الشهوات والحق يطلب منكم منهم تركها أليس كذلك؟ فهم لا يستطيعون أو لا يقدرون أو لا يحبون أن يتركوا الشهوات فيرفضون الحق أما العلماء والحكماء والفلاسفة فهم ما يتركون وما يرفضون الحق من أجل الشهوة بل من أجل إيش؟ الكبر الكبر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في أي ليس في صدورهم إلا كبر أي ليس في صدورهم إلا تكبر وتعاظم عن الحق فهم يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى من باب الكبر ومن باب إظهار عظمتهم وإظهار أو الإبقاء على سلطتهم ورئاستهم فهم يرفضون الحق ولذلك نحن قد رأينا بعض الناس الذين يحسبون أن الدين الذي يتبع العوام هو دين العوام وعلينا أن نتميز عنهم نتميز عنهم ربما ذكرت لكم اكثر من مرہ اننا كنا في نف ما الفلصفی عنا انا انا ودكتور ابصار واسنان من اقاربي فكنا يعني في کن المحاضرات وهذا الرجل كان يلقي المحاضرة على الفلسفة الإسلامية الفلسفة الإسلامية فجاء وقت صلاة المغرب فجاء وقت صلاة المغرب وكنا جالسين وننتظر متى هو سينهي محاضرته لكي نقوم ونصلي الصلاة ولكنه واصل في محاضرته ولم يقف حتى بعد سماع الأذان فانتظرنا 20 دقيقة 25 دقيقة ربما سيوقف الحديث ويقوم ولكنه لم يقول وواصل كلامه عن الفلسفة الإسلامية فقمنا نحن الثلاثة وأربعة وذهبنا وصلينا الصلاة ثم رجعنا فالمحاضرة كانت مستمرة المحاضرة كانت مستمرة وهو يتحدث في دقائق الأمور ودقائق العلم والعقيدة الإسلامية وعلاقة علم الكلام بالفلسفة ولا أدري إيش ولكنه لم يقم لصلاة المغرب وهذا كثيرا ما أكثر الناس الذين يتبعون الفلسفة أو يتبعون بعض الفلاسفة فهم أو عندهم زكاء مفرط وهذا يجب أن تنتبهوا إليه ان من كان عنده ذكاء مفرط ذكاء حاد ذكاء حاد بہت زیادہ ذہین فهو في بعض الاحيان يريد ان يتميز عن الاخرين في الافكار والعمل اذا كانت هذه العقيده وهذه العقيده يعتقدها كل المسلمين فليش فلماذا انا اعتقد بهذه العقيده انا لازم اكون متميزا في عقيدتي واكون متميزا في عملي ايضا فيأتي بأشياء جديدة فيأتي بأشياء جديدة وهذا ما يقال له حب التميز وحب التميز مرض الأذكية مرض ويش؟ الأذكية كل من كان ذكيا فيحب التميز هل يجوز لنا أن نريد التميز بالآخرة؟ هذا هذا صحيح وهذا يقال له المسابقة وليس التميز أنت تسابقني وأنا أسابقك للحصول على الدرجات العلا في الجنات العلا أليس كذلك؟ وهذا ليس تميزا التميز أن أكون مختلفا عنك في أصل العقيدة أو في أصل الدين فهذا هو التميز الذي أقصده أنا في كلامي فمرض الأذكياء حب التميز وعلينا أن ننتبه ولكن يعني ليس علينا أن ننتبه لأننا لسنا أذكياء وإذا كنا أذكياء مثلا إذا يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى بالذكاء ورزقنا بالذكاء فعلينا أن ننتبه لا نريد أن نتميز عن الآخرين بالعقيدة أو بالعمل فهم يقولون الصلاة للعوام وعبادتنا في الفكر, في الفكر والأفكار أليس كذلك؟ فهذا خطأ بل هذه زندقة هذه زندقة الإنسان يخرج من الدين إذا اعتقد ولذلك أنا أنصحكم بقراءة ما كتبه الإمام الغزالي في كتاب الأقائد من إحياء علوم الدين وهو حينما ذكر أن بعض الناس يدعون أن هناك عقيدة خاصة تختلف عن عقيدة العوام كما يقول هو أيضا ويفهمه الناس خطأ أن لا إله إلا الله توحيد الأوام وبعد ذلك تأتي أو يأتي توحيد الخواس ثم أخص الخواس فبعض الناس يحسبون أن هذا التوحيد يختلف عن توحيد العوام أليس كذلك؟ وهو قد بيّن بنفسه بنفسه ولذلك أنا أستغرب من هذا إيش اسمه جواد أحمد غامدي كيف يقول هو ذكر كلام الغزالي أن الغزالي يقول لا إله إلا الله توحيد الأوام ثم وهذا قشر ثم يأتي لب ثم لب اللب وهكذا درجات الأربعة في فهم التوحيد وثم يأتي كأن الإمام الغزالي يقول أن عقيدة العوام تختلف عن عقيدة الخواص وعقيدة الخواص تختلف عن عقيدة العوام ولماذا لم يقرأ في نفس الكتاب لأن هذا الكلام في إحياء علوم الدين وفي بداية إحياء الكتاب الأول هو كتاب العلم وكتاب الأقاعد وهو قد بيّن بالتفصيل ما المراد بالسر عندما نقول عند الصوفية وعند العلماء أسرار إيش معنى السر؟ وإيش معنى عقيدة الخواص؟ فهو قال عقيدة الخواص لا تتناقض مع عقيدة الظاهر أبدا فإذا تناقضت فإنها زندقة وباطنية ونحن لا نقول بها بل نكفر من قال بها فهذه الدرجات في العقائد ليست بمعنى أن هذه الدرجات تتناقض مع بعضها البعض لا تتناقض أبدا بل تكون فيها اختلاف أو يكون فيها اختلاف الإجمال والتفصيل وبعض الأمور الأخرى أيضا فعليكم أن تقرأوا هذا الكتاب هذا الجزء من كتابي العقائد وهو مهم جداً وقد يعني يبين لنا أن حب التميز أو إذا اعتقدنا بعقيدة تخالف عقيدة الظاهر فإن هذه العقيدة هي زندقة في نفسها زندقة بعينها وليست عقيدة الخواص آه. هذا كثيرا الإنسان يريد إنوفيشن يعني أن يكون هناك شيء جديد كل الناس يعتقدون بهذا الشيء ليش أنا أعتقد فهؤلاء هم عندهم كبر هذا هو عندهم كبر يريدون أن يتكبروا على الآخرين يريدون أن يتمز يتميزوا عن الآخرين يريدون أن ينفردوا عن الآخرين حب الانفراد حب التميز حب التفوق حب التكبر فكل هذه الأشياء تتجمع تحت كلمة كبر ان فی صدورهم الا كبر ولكن ما هم ببالغي ما هم ببالغي اي لا يستطيعون الوصول الى مقتضى هذا الكبر يحسبون انفسهم كبراء ولكنهم لن يكونوا كبراء في حقيقه الامر ما هم ببالغي فاستعذ بالله بعض العلماء قالوا فاستعذ بالله من مجالسه هؤلاء الناس او فاستعذ بالله من الكبر نفسه فاستعذ بالله من الكبر أي أعوذ بالله أن أكون متكبرا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم بصير سلطان حجة وبرهان إن في صدورهم إلا كبر أي ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق وتعاظم عن التعلم وأنفة عن الطاعة أنف أنف وأنفة عن الطاعة یعنی انفتن ای یعنف الانسان ای یتجنب الانسان انفتن ای تکبرا لکی یکون انفه عالیا کما نقول بالاردی فی العربی انفه شامخ اونچی ناک والا ونحن نقول ناک کٹنا وهو الذي حملهم على التكذيب ما هم ببالغي أي ببالغي مقتضي ذلك الكبر وموجبه وهو الرياسة أو النبوة إنه قال مقتضي ذلك الكبر ولكنه والله أعلم فيما يبدو أنه خطأ يجب أن يكون أي بالغي مقتضى ذاك الكبر وموجبه أي الكبر يوجب ماذا؟ الكبر يوجب ويقتضي أن أكون كبيرا فعلا أليس كذلك؟ أن أكون صاحب الرئاسة ان أكون مليكا فهو قال مقتضي ذلك الكبر وموجبه هذا يبدو كأنه خطب الله على لأن هذا الشيء الذي هو ذكر وهو الرئاسة ليس مقتضي بل مقتضى الكبر أليس كذلك؟ والله معلم فممكن يعني نصح هذه الكلمة ونقول ببالغ مقتضى ذلك الكبر وموجبه موجب له موجبه وهو الرئاسة أو النبوة أليس كذلك؟ فالنبوة لا تقتضي الكبر إذا قلنا إذا قلنا موجب فمعناته أن النبوة إيش تقتضي الكبر ولكن كبر كبر الإنسان قد يقتضي أن يكون نبيا يعني هو يريد أن يكون نبيا من باب التكبر ولكن من أوتي النبوة لن يحب أن يكون كبيرا أليس كذلك؟ فموجب الكبر ليست الرئاسة والنبوة موجب موجب مقتضى والله اعلم لكن هو صار كبيرا بالنبوه النبي هو صار كبيرا بالنبوه ولكنه ما احب الكبر اليس كذلك فمقتضى بمعنى ايش يعني اذا قلنا الاقتضاء فمعنى اذا لزم الذي اذا وجد هذا الشيء لزم منه هذا فإذا بجد الكبر لزم منه طلب الرئاسة والنبوة ولكن إذا بجدت النبوة لا يلزم منها طلب الكبر هذا ما كنت أقول الاقتضاء معناه هكذا والله أعلم نكتفي بهذا القدر يا الله